بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم ۖ خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم ۖ

قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم قد

لو الف سنه وما هو بمزحزحه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا أما بعد أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ وعدہ ورفعنا اور ہم نے بلند کیا فوقکم تمہارے اوپر اتورا پہاڑ کو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خضوب تم پکڑو ما جو کم ہم نے دیا تمہیں بقوت مضبوطی کے ساتھ وسمعو اور سنو یہ پیچھے واقعہ تفصیل کے ساتھ میں بیان کر چکی ہوں کہ اللہ رب العزت نے پہاڑ کو بنی اسرائیل کے سروں پہ کھڑا کر دیا اور ان سے کہا کہ خدو ماں آتئی کم اب جو بھی میں نے تمہیں دیا ہے جو کتاب دی ہے اس پر عمل کرو اس پر ایمان لے کے آؤ تو وہ سجدے میں گر گئے لیکن جب پہاڑ پیچھے ہٹ گیا پھر انہوں نے کیا کیا کالو تو انہوں نے کہا سمیانہ ہم نے سنا وعصینا اور ہم نے نا فرمانے کی سن بھی لیا لیکن ہم نے ماننا نہیں اللہ فرماتے ہیں وہ اشربو اور ڈال دی گئی ان کے دلوں میں اللہ اجلا بچھڑے کی محبت بے ان کے کفر کی وجہ سے جو انہوں نے میری تو رات کا انکار کیا تو رات کے احکامات کو نہ مانا اسی گناہ کی بدولت ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ڈال دی گئی کل اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے بیسما بری ہے وہ چیز یا مرکم کے حکم کرتا ہے تمہیں بھی اس چیز کا ایمانکم تمہارا ایمان ان کن تم مومنین اگر تم مومن ہو تمہارا ایمان جو ہے بہت بری چیز کا تمہیں حکم دیتا ہے تمہیں نافرمانیوں کا حکم دیتا ہے تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم مومن ہو لیکن نافرمانیاں بھی کرتے ہو کیا یہ حکم تمہارا ایمان تمہیں دیتا ہے کل اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے انکانت اگر ہے لکم تمہارے لیے ادار الآخرہ گھر آخرت کا ادار گھر الآخرہ آخرت کا عند اللہ اللہ کے پاس خالصتاً خالص طور پہ من دون الناس لوگوں کے علاوہ فتمنا تم تمنا کرو موت کی ان کن تم اگر تم ہو صادقین ان سچے یہود یہ بات کہتے تھے کہ اللہ رب العزت نے جنت میں ہمارے لیے گھر تیار کیے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر تمنا کرو موت کی اور اس گھر میں چلے جاؤ لیکن اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول تمنا ہو ہر کس نہیں وہ تمنا کریں گے آبادن کبھی بھی کیوں بیما اس وجہ سے جو بیجا آگے ایدیہم ان کے ہاتھوں نے وہ جانتے ہیں انہوں نے کس طرح کے گناہ کیے ہیں کس طرح کے کام کیے ہیں اس لیے وہ کبھی تمنا نہیں کریں گے واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے بھی ظالمین ظالموں کو والا اللہ تمنا کرنا تو دور کی بات ہے آپ ان کو پائیں گے احرس ناسی تمام لوگوں میں سے زیادہ حریص دنیا کی زندگی پر ومن الدینہ اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا مشرق بھی اتنی اتنی دیر دنیا میں رہنے کے خواہش مند نہیں جتنی دیر یہ یہودی رہنے کے خواہش مند ہیں اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یودو چاہتا ہے ان میں سے ہر ایک کہ لو یو عام مارو کاش وہ عمر دیا جائے الفسن تین ہزار سال اگرچہ ان کو ہزار سال عمر مل جائے لیکن وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے ان میں سے ہر ایک خواہش کرتا ہے کہ کاش اسے عمر دی جائے الفسانہ ہزار سال وما ہوا حالانکہ نہیں ہے وہ کیا لمبی عمر بھی مزحز ہی ہی بچانے والی ان کو من العذابی عذاب سے ایو عمر یہ کہ وہ عمر دیے جائیں ان کو جتنی بھی عمر دی جائے جو ان کو عذاب ملنا ہے ان کے کالے اعمال کی وجہ سے وہ مل کے رہے گا واللہ اور اللہ بصیر دیکھنے والا ہے بصیر بہت زیادہ دیکھنے والا خوب دیکھنے والا ہے بیما اس کو جو یا عملون وہ عمل کرتے ہیں صدق اللہ العظیم